کتنی تکلیفیں برداشت کر کے علماء لوگوں تک اللہ کے دین کو پہنچاتے ہیں کتنی قربانیاں دے کر حق کی حفاظت کی جاتی ہے کتنی تکلیفیں سہ کر جاگروں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالی جاتی ہیں کتنا جگر جلا کر اسلام کی شمع کی حفاظت کی جاتی ہے آپ لوگوں کو کیا خبر دنیا داروں کو کیا پتا اپنے گھر کی دالیز میں امن اور عافیت کی دعائیں مانگنے والوں کو کیا پتا کہ اس اسلام کے خادم کن حالات میں کن تکلیفوں میں کن پریشانیوں میں مدرسہ چلاتے ہیں مسجد چلاتے ہیں قرآن کے حرف حرف کی حفاظت کرتے ہیں تفسیر کی سطر سطر کی حفاظت کرتے ہیں اسلام کے نظریے کی حفاظت کرتے ہیں اسلام کے مزاج کی حفاظت کرتے ہیں قرآن کے علوم کی حفاظت کرتے ہیں مسلمان ماؤں بہنوں بیٹیوں کی حفاظت کرتے ہیں کبھی بم پھٹتے ہیں کبھی گولے چلتے ہیں کبھی جیلوں کے دروازے کھولے جاتے ہیں کبھی ہتکڑیاں ڈالی جاتی ہیں کبھی الزامات کی بہتات ہوتی ہے کبھی اقتصادی بائی کاٹ کیا جاتا ہے کی جاتی ہے کبھی سولیوں پہ لٹکایا جاتا ہے مگر یہ دیوارے نہ رکتے ہیں نہ سکتے ہیں نہ سنتے ہیں آدم تارک کی بیس سالہ زندگی جمع ہے نہ اسے جیل روک سکی نہ کھانا روک سکا نہ پھانسی اور سولی روک سکی نہ تشدد روک سکا نہ زنجیریں روک سکی بلا کر اس نے شہادت کا وہ مقام پایا تم اسے شہادت پانے سے بھی نہیں روک سکے